لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم تھوڑے سے آگے مجمع پیچھے سے تھوڑے آگے آ رہے اس لیے کہ پیچھے آنے والوں کو سہولت رہے بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیز ہو اللہ جل جلالہ امن والہ نے اس کائنات کا دلہا حضرت انسان کو بنایا انسان اس کائنات کا دلہا ہے اور دلہے کے لیے بہت کچھ سجایا جاتا ہے دلہے کے لیے شامیانہ دلہے کے لیے کھانے کا نظام دلہے کی بنیاد پر اور خوشیوں کا بنانا ظاہر سی بات ہے کہ یہ حضرت انسان کو جب اللہ جل شاہ نے کائنات میں دلہا بنا کر بھیجا تو اس کے لیے پہلے اللہ نے کائنات کو سجایا اس کے لیے پہلے آسمان کو بنایا اس کے لیے زمین کو بنایا بخاری شریف میں ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے کسی نے سوال کیا کہ مجھے قرآن کریم کے باپ میں چار آیتوں میں تعارض نظر آ رہا ہے ان اشکالوں میں ایک سوال یہ تھا کہ کسی آیت میں تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے زمین کو پہلے بنایا اور کسی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آسمان کو پہلے بنایا بھلا اس کی صحیح حقیقت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین حبر العما جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور دعا بھی اس وقت فرمائی جب حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے مکان پر حضور کا قیام تھا اور عبداللہ ابن عباس آپ کے رات کے عمل کو دیکھنے کے لیے پہنچے تھے اس موقع پر فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھے اور اٹھنے کے بعد ایک مشکیزہ لٹک رہا تھا اس سے پانی آپ نے نوش فرمایا پانی پیا اور اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی کچھ آیات پڑھی اور پھر اس کے بعد آپ استنجا خانے تشریف لے گئے بیت الخلاء کی طرف تشریف لے گئے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے بھی اسی طرح کیا جہاں سے اللہ کے نبی نے پانی پیا میں نے بھی اس پشکیزے سے پانی پیا پھر میں نے ان آیات کو پڑھا پھر میں نے پانی کا لوتا اٹھایا اور ایسی جگہ پر رکھا کہ اللہ کے حبیب جب باہر نکلے اور آپ کو وضو کی ضرورت ہو تو پانی تلاش کرنا نہ پڑے جب باہر نکلے تو سامنے پانی رکھا تھا ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا یہ کس نے پانی رکھا فرمایا عبداللہ نے رکھا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دعا دی اللہ الدین چونکہ بڑی سمجھداری کا کام کیا اس لیے دعا فرمائی اے اللہ میرے عبداللہ کو دین کی سمجھ عطا فرما اس کے بعد اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے عبداللہ فرماتے میں بھی پڑوس میں کھڑا ہو گیا لیکن جب ایک مقتدی ہو تو اس کو دائیں طرف کھڑے ہونا ہے عبداللہ بائیں طرف کھڑے ہو گئے عبداللہ کا کان پکڑ کے حضرت نے دائیں طرف کھڑا کر دیا اور حضرت نے جہاں سے کان پکڑا روایت میں آتا ہے یہ نیچے کا حصہ پکڑا تھا ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس نیچے کے حصے کو چھوٹے بچے کو پکڑ کر ذرا سا مسئلہ جائے فرمایا حدیث سے یہ عمل ثابت ہو رہا ہے اللہ اس کی ذہانت اور اس کی ذکاوت کو کھول دیتا ہے یہ نتعیم رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کی حکمت فساد بلاغت اور فساحت کو بیان کرتے ہوئے لکھا اپنی دائیں طرف کھڑا کر دیا اور اپنے برابر میں کھڑا کیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھوڑے سے پیچھے ہٹ گئے ایک قدم کے برابر پیچھے ہٹ گئے حضرت کے پیچھے نماز پڑھ لی نماز کے بعد فرمایا عبداللہ ہم نے تمہیں اپنے برابر کھڑا کیا تھا تم پیچھے کیوں ہٹ گئے عجیب جواب دیا دس سال کا بچہ کیا ہے کیا جواب دیتا ہے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت نبی و امتی آپ میرے نبی ہیں میں آپ کا امتی ہوں امتی نبی کے برابر نہیں کھڑا ہو سکتا جب یہ جملہ فرمایا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کھل اٹھا کھیل تھا اور حضرت نے دعا فرمائی اللہ علم الکتاب اے اللہ میرے عبداللہ کو قرآن کا علم آتا فرما یہ وہ دو دعائیں ہیں جس کے نتیجے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کی دماغ کی گرہ کھل گئی آپ قرآن کریم کو آپ کے لیے کھولا گیا آپ کو ہبر الما کہا گیا آپ کو مفسر قرآن کہا گیا آپ کو امام المفسرین کہا گیا آپ کے اقوال کو جمع کیا گیا تو تفسیر ابن عباس کے نام سے مستقل ایک تفسیر وجود میں آتی بہرحال یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زبردست دعا دی اس سے معلوم ہوتا ہے ہمیں اپنے بچوں کو اہل اللہ کے پاس لے جانا چاہیے بزرگوں کے پاس لے جانا چاہیے ان سے دعائیں کرانی چاہیے روایت میں بے شمار واقعات ہیں حضرت میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی بچی فرماتے تو بڑے ہونے کے بعد روایت نقل فرماتے فرمایا میں چھوٹی تھی تو میری خالہ جان مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اللہ کے حبیب نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا میں یوں وہاں گھومنے لگی بچے بچے ہوا کرتے بعض بچے وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی کی گود میں پیشاب بھی کیا ہے سبی سبی ولو ولاقان سبی نبی فرمایا بچہ بچہ ہوا کرتا ہے چاہے وہ نبی کا ہی بچہ کیوں نہ ہو بہرحال بچے کوئی معصوم تو ہوتے نہیں ہیں مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ کہ ایک شاگرد ایک خادم بہت من چلے خادم تھے فرمایا تم ہر وقت ہمارے پاس پاس رہتے ہو کبھی اپنے بچوں کو بھی لایا تھا لیکن وہ خادم سمجھتے تھے کہ میں بچوں کو لے جاؤں گا حضرت کی طبیعت بڑی نازک تھی انتہائی نزاکت والی حضرت کی طبیعت تھی اگر کوئی زور سے ہوا ڈالتا تھا پنکھا ہلاتا تھا حضرت فرماتے تھے تو تو مجھے فضاؤں میں اڑا دے گا اور اگر کوئی آہستہ پنکھا ڈالتا تھا حضرت فرماتے تو پنکھا جھول رہا ہے یا مکھی کا پر ہلا رہا ہے تو حضرت بڑے نازک تھے بادشاہ وقت آپ کی خدمت میں دعا کے لیے حاضر ہوا بادشاہ وقت فرمایا پانی لاؤ خادم سے تھا بادشاہ نے کہا حضرت میں پلاؤں فرمایا اچھا تم پلاؤ اس نے بادشاہ وقت نے ڈھکن کھولا پانی کا گلاس بھرا اور دھکن تھوڑا سا تیرا رکھ دیا فرمایا تمہیں دھکن رکھتے نہیں آتا تم حکومت کیا چلاؤ بہت نازک طبیعت تھی یہ نزاکت کہا جاتا ہے یہ حساس طبیعت کہی جاتی ہے اسی طرح ہمارے حضرت حضرت شیخ یونس صاحب کی طبیعت بھی ہے کوئی کہتا ہے نازک طبیعت میں کہتا ہوں حساس طبیعت جس کی طبیعت جتنی حساس ہوتی ہے نا وہ غلطی کو برداشت نہیں کر پاتے وہ ان باتوں کو دیکھ نہیں پاتے اس لیے ان کو غصہ آ جاتا ہے بہرحال مرزا مذہب جان جانا رحمت اللہ علی نے فرمایا ارے تم لاؤ نا اپنے بچوں کو اب بچوں کی تربیت کی بہت سدایا بہت سمجھایا اور سمجھانے کے بعد فرمایا وہاں کودنا مت وہاں وہاں چھلانگ نہ لگانا خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہنا بچوں کو لے کر آئے دو زانو بچے بیٹھ گئے اب حضرت ان کو چیتی دے رہے یہاں پر لیکن وہ خاموش بیٹھے ہوئے حضرت یوں چھیر رہے ہیں خاموش بیٹھے کان کھینچ رہے وہ خاموش بیٹھے حضرت نے فرمایا یہ بچے ہیں یا فرشتے ہیں بچے تو بچے ہوا کرتے ہیں ان میں تو خود فان ہوا کرتا ہے تو ام خالد رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے میں حضور کی چاروں طرف گھومنے لگی میری خالہ نے کہا اے بیٹھ جا یہاں پر تو حضرت نے فرمایا کھیلنے دو بچے ایسے ہی ہوتے ہیں کھیلنے دو بچے ایسے ہی ہوتے ہیں ام خالد فرماتی ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے ایک بہترین قسم کا چھوٹا سا کرتا آیا ہوا تھا جو بچوں کا ہوا کرتا ہے فرمایا مجھے وہ پہنایا اور مجھے فرمایا ابلی و اخلی ابلی و اخ لکھی ابلی و اخ لکھی خوب پرانا ہو اور خوب پہنے خوب پرانا ہو اور خوب پہنے معجز رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے فرمایا میں اس بڑی عمر کی ہو گئی لیکن میں جیسے جیسے بڑی ہوتی جاتی ہوں میرا کرتا بھی لمبا ہوتا جاتا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا بہرحال میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے جب یہ سوال ہوا کہ اللہ نے پہلے آسمان بنایا یا پہلے زمین بنائی آیت دونوں طرح کی ہے فرمایا عبداللہ ابن عباس نے اللہ نے پہلے زمین کا مادہ بنایا اور مادہ بنا کر چھوڑ دیا اس کے بعد آسمان کو بنایا اور آسمان کی ساری چیزوں کو بنایا اور اس کے بعد زمین کے مادے کو پھیلا دیا تو مادے کے اعتبار سے زمین پہلے بنی اور پھیلانے کے اعتبار سے آسمان پہلے بنا یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں آیتوں کے اندر تفسیر کر کے وضاحت کر کے دونوں آیتوں کو کھول کر رکھ دیا بہرحال بہت سارے وہ سوالات ہیں چار سوال ہیں جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے کیے گئے ہیں تو اللہ نے آسمان سجایا زمین سجائی اور تمام ضرورت کی چیزوں کو بنایا یہ سب کا سب شامیانہ اور یہ کھانے کا نظام اس دلہے کے لیے تیار کیا گیا جو دنیا میں انسان بشکل دلہا اللہ نے اس کو اتارا ہے اسی لیے کائنات کے نظام کو چلایا ہے بشرطے کہ ہم اللہ کے نظام کو سمجھنے والے بنے Yeah, it seems kind of like I'm interrupting his talk, and even uh, I kind of want him to continue speaking. But we all know that there are many English-speaking brothers, especially the youth, that are thirsty to understand what he's saying. Obviously, when the crowd is um, sighing and and responding to his speech, we all those who do not have access to this language, they're eager to understand. And the Sheikh has uh, requested that I try to summarize what he said as much as possible because obviously he wants to continue his talk. So I will try to the best of my ability to try to just mention briefly uh, what the points, the, the important points that he was mentioning. He was saying that Allah subhanahu wa ta'ala has adorned this universe for this human being. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu was once asked about the creation of the heavens and the earth, many verses, of, a few verses of the Quran 4 specifically, in which, in regards to which he was asked that there seems to be contradiction as to what was created first, the, the, the earth or the heavens. Abdullah ibn Abbas radiallahu was that human being, that companion of the Prophet sallallahu who the Prophet sallallahu himself prayed for his knowledge. The Prophet sallallahu on one occasion, Abdullah ibn Abbas, who was a small boy, a 10-year-old boy, he went to stay over at the house of the Prophet ﷺ to see how the Prophet ﷺ would spend his night. And that night, when he woke up, the Prophet ﷺ woke up to perform his night prayers. But he said that Abdullah ibn Abbas prepared his water for wudu. When the Prophet ﷺ returned and he was ready to perform wudu, he saw the water there. And he said, who put this water here? Maymuna radiallahu anha, who was the wife of the Prophet ﷺ, at whose house the Prophet ﷺ was staying Uh, uh, that night, she replied by saying, it's Abdullah who put that water. The Prophet ﷺ, on this occasion, when he saw that this young boy, a 10-year-old boy, has so much respect and so much understanding, that he put this water so that I would not need to search for water for my wudu. He prayed for him by saying, Allahumma faqihhu fi O oh Allah, give him the understanding of this religion. They stood up for Salah. Abdullah ibn Abbas stood on the left side. The Prophet ﷺ he held Abdullah ibn Abbas's ear uh, from the earlobe and he told him to stand on his right hand side uh, beside him. Abdullah ibn Abbas stood a little, uh, receded and stood behind the Prophet ﷺ a little. After Salat, the Prophet ﷺ asked, Oh Abdullah, why did you move yourself back? I made you stand beside me. Abdullah ibn Abbas replied by saying, then how can I, the follower, stand beside the Imam who happens to be the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam and I am his follower, how can I consider myself equal to him? Upon this also the Prophet ﷺ became overjoyed by this response of this 10-year-old boy, that how much respect, how much understanding he has, and he gave him a second prayer by saying, O Allah, gift him with the understanding of the Quran. It is right, this is why Abdullah ibn Abbas is considered to be Ra'isul Mufassirin. The leaders of, the leader of all the commentators of the Quran, he has, there is actually a tafsir in his name he was asked to respond to the, and this, this incident also shows like Ibn al-Qayyim rahimahullah refers to this incident by saying that well, this hadith uh, points towards the fact that the Prophet ﷺ held the earlobe of Abdullah ibn Abbas. This also shows that uh, the elders, when they hold the earlobe of the, uh, the, the young ones, this actually assists in opening up their comprehension and their intellect. Through this hadith, Ibn al-Qayyim rahimahullah proves this from the reference of this hadith. Nevertheless, that um, we should, from this hadith, he also uh, gave us the lesson that the elders, the parents, those who are guardians of youngsters, of young children, they should take their young children to elders, to the mashayikh, so that they can pray for them. There are many ahadith in which the Sahaba radiallahu would bring their children to the Prophet so that he could pray for them, so that uh, he could make a dua for them, like he mentioned the incident of Ibn Khalid, I'm going to pass that. Nevertheless, uh, this uh, question was posed to Abdullah ibn Abbas as regards to what was created first. Abdullah ibn Abbas responded by saying that the material of the earth was prepared first, after which Allah subhanahu wa ta'ala spread the heavens, the skies, and following the spreading of the skies, Allah subhanahu wa ta'ala then spread out the earth. So in regards to preparing the material, the earth was created first, in regards to spreading out and adorning, the sky was uh, created after. Nevertheless, the point he started off with was that Allah subhanahu wa ta'ala has adorned this whole universe for this human being. We need to understand that Allah has created everything around us as an adornment, as, a, as an honor for this human being who we happen to be from amongst that being that Allah subhanahu wa ta'ala has adorned this universe for. Allah ta'ala shanuhu ne اس انسان کو کائنات کا دلہا بنایا اور ساری دنیا کو اسی کے لیے سجایا ہے حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام کا دنیا میں اترنا ایک مسلم مسئلہ تھا یہ نہیں کہ دانا کھایا اور دنیا میں اترنا پڑا اس آدم کو بنانے سے پہلے تو اللہ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات پہلے ہی کہہ دی تھی انی فی ارد خلیفہ فی ارد میں اس زمین پر اپنا ایک نائب بنا رہا ہوں میں اپنا ایک خلیفہ بنا رہا ہوں یہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ آدم کا دنیا میں اترنا پہلے ہی سے طے تھا یہ تو اللہ نے ایک بہانہ بنایا کہ اس دانے کو منع کیا اور آدم نے اس دانے کو کھا لیا جس کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلاد وسلام کا دنیا میں اترنا ہو یہی وجہ ہے کہ مسا علیہ السلاۃ و کی روح مبارک سے حضرت آدم علیہ السلام کی روح مبارک یا پھر دونوں کا اللہ نے کہیں پر ملاقات کا مسئلہ کر دیا تو حضرت موسا علیہ السلام سوال فرما رہے کہ ابا جی اگر آپ وہ دانا نہ کھاتے تو ہمیں دنیا میں نہ آنا پڑتا تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کو اس مکالمے کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں حضرت آدم نے فرمایا یا موسا استفاق اللہ تبارک و تعالی بالرسالہ تمہیں اللہ نے رسالت کے لیے رسالت سے منتخب کیا اور تم پر تورات اتاری تمہیں صاحب تورات بنایا تم نے اپنی تورات میں پڑھا تھا کہ میرے مقدر میں تھا دنیا میں اترنا یہ تو ایک بہانہ ہو گیا اگر میں اس کو نہ کھاتا تو کسی اور وجہ سے بھی اللہ کائنات میں مجھے اتارنے ہی والا تھا اس لیے جو چیز میرے مقدر میں لکھی تھی موسا تم اس پر مجھ پر اشکال نہ کرو سوال نہ کرو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آدم موسا موسا آدم آدم پر غالب آ علیہ السلام کو اس جواب کے اندر غلبہ حاصل ہو گیا موسا علیہ السلام پر تو حقانہ شاہ نے آدم کو اور ضروریت آدم کو اس کائنات میں اپنا نائب بنایا تھا اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت عجیب و غریب حضرت بات ارشاد فرماتے ہیں فرمایا لولم تکن ہوا اگر ہوا علیہ السلام نہ ہوتے تو خیانت کا مسئلہ وجود میں نہ آتا اور اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت میں پدبو پیدا نہ ہو بخاری شریف کی روایت ہے ہوا نہ ہوتی تو اس صورت میں خیانت کا مسئلہ پیش نہ آتا یا خیانت مانا وہ خیانت نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں خیانت کا معنی اپنے شوہر کو پریس کرنا اپنے شوہر کو کسی طرح زبردستی منوانا چونکہ حضرت ہوا ہی نے اس دانے کے کھانے پر حضرت آدم کو تیار کیا تھا اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہوا نہ ہوتی تو اس طرح پر پریش کرنے کا مسئلہ نہ ہوتا اور بنی اسرائیل پر جب وادی میں چالیس سال تک ان کے دماغ کو معروف کیا اور من و سلوا کا نزول ہوا اور ان سے کہا گیا تھا کہ ان پرندوں کو ان بطیر کو ان تیتر کو اس طرح پر جمع جمع نہ کرنا گوشت کو میں تمہیں روزانہ دیتا رہوں گا لیکن ان لوگوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور ان پرندوں کو ذبح کر کے گوشت کو جمع کرنے لگے اس میں بدبو پیدا ہو گئے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اگر یہ بنی اسرائیل اس طرح نہ کرتے تو گوشت میں بدبو بھی پیدا نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان روایات سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ وسلام کا دنیا میں اترنا مقدر تھا اسی کو اللہ دلہا بنانا چاہتا تھا اسی پر کائنات کے نظام کو قائم کرنا چاہتا تھا اسی پر اس زمین کو اس کے سستوں سے روشن کرنا چاہتا تھا اسی لیے ابن قیم رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث بہت بڑے آدمی کسی نے سوال کر لیا آپ کی کتاب الحبارہ اس میں یہ اشکان لکھا ہوا ہے یہ سوال لکھا ہوا ہے کسی نے سوال کیا کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا تو ابن قیم نے جواب دیا کہ عبادت کے لیے پیدا کیا ما خلق الجن لیا عبادت کے لیے تو اس آدمی نے پھر سوال کیا کہ اگر عبادت کی اللہ کو ضرورت تھی تو فرشتے ہم سے زیادہ عبادت کرتے جو قیام میں ہے وہ قیام میں جو رکو میں ہے وہ رکو میں ہمارا حال تو یہ ہے کہ رکو میں اگر امام صاحب نے تین مرتبہ سبحان ربی العظیم سے ایک سبحان ربی العظیم زیادہ کہہ دیا سستے میں ذرا سا طول ہو گیا قیام میں تھوڑی سی قرآن طویل ہو گئی تو دوسرے ہی دن امام صاحب کو وارننگ مل جاتی ہے مولوی صاحب نماز مختصر یا آپ مسلح کو چھوڑ دیجیے سنت رسول سے ہٹ کر کے نماز پڑھائیے چاہے سنت کے مطابق نماز رہو بازلوں بڑا عجیب و غریب حضرت پیش کرتے کہتے ہیں حدیث میں حضور نے فرمایا ہے نا کہ مختصر نماز پڑھانی چاہیے ارے بھائی اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ سنت میں جو ادنا درجہ ہے اس کو اختیار کرو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سات سے لے کر سو آیتیں پڑھتے تھے ان میں ادنا درجہ سات آیتوں کا ہے اس میں الحمد شریف کو نکال دو تو چودہ آیت نکل گئی پینتالیس آیتیں رہ گئی کم سے کم اتنا تو پڑھو بعض لوگ کہتے ہیں حدیث شریف میں ہے بھائی نبی کو مزید ول مریض وزل حاجہ پیچھے بیمار ہوتے ہیں ضرورت مند ہوتے ہیں ضعیف ہوتے ہیں وہ سب گر جانے کا خطرہ رہتا ہے میں نے وہاں ہندوستان میں ایک جگہ جب میرے سامنے یہ بات آئی میں نے کہا گر جاوے تو گر جاؤ اللہ کے گھر میں گرو گے تو نام ہو جائے گا لوگ بازاروں میں گر کر مرتے ہیں نماز میں گر جاؤ نماز میں مر جاؤ لوگ یوں کہیں گے نماز میں مر گیا بازار میں گھنٹہ کھڑا رہنا ہمارے لیے آسان لیکن اللہ کے لیے دس منٹ کھڑے رہنے میں ہماری کمر میں درد ہمارے سر میں درد ہمارے پاؤں میں درد ہمارے پلا بدن کے حصے میں درد عجیب سا مسئلہ ہو گیا ہے اور بہت عجیب و غریب یاد رکھیے کرسی کا جہاں تک مسئلہ ہے یہ سب تمہارے فورین ہی سے چلا ہوگا یہ ہندوستان میں جتنے وہاں کرسی کے مسئلے آئے وہ سب آپ لوگوں کے وہاں سے چلے انگلینڈ سے یوروپ سے کینیڈا سے یہیں سے یہ مسائل کود کر کے وہاں آئے ایک مسجد میں میں نے دیکھا جمعہ کے اندر میرا بیان تھا اللہ اکبر صفی اول میں بتیس کرسیاں رکھی ہوئی تھی میں نے کہا ایک دور آئے گا کہ صفی اول پوری کرسیوں سے بری ہوگی ایک ہے فتوا فتوے کے حد تک مفتی عبد الرحیم صاحب اور دیگر علماء یہاں بیٹھے ہوئے کرسی پر بیٹھنے کا فتوا علماء نے بیان فرمایا کہ ایک ضرورت ہے ایک مجبوری ہے اس لیے آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن ایک ہے تقوا تقوا یہ ہے کہ میرے نبی علیہ السلام وسلام کی معذوری اور مجبوری کا عالم یہ ہے آپ پوچھیے ان قابل علماء کرام سے جو یہاں تشریف لائے ہیں مرض الوفات میں زہر کی نماز سے پہلے حضرت نے فرمایا ظہر کی نماز ہو گئی فرمایا حضرت آپ کا انتظار ہے فرمایا مجھ پر پانی ڈالو سات مشکیز پانی کے بہائے بے ہوشی تھوڑی دور ہوئی حضرت نے فرمایا مجھے اٹھاؤ ایک طرف چچا عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ایک طرف حضرت علی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کستے ہوئے جا رہے ریت بچھا ہوا تھا حضرت عائشہ فرماتی ہے قدم نہیں اٹھائے جا رہے تھے میرے نبی کے تو اللہ کے ہمیں پاؤں کستے ہوئے جا رہے تھے میں عائشہ فرماتی ہے میں میرے نبی کے پاؤں کے نشان کو دیکھ رہی تھی اگر کسی عالم میں مسجد میں پہنچے اور بیٹھ کر زمین پر نماز پڑھی زمین پر بیٹھو گے توازو نصیب ہوگا چیر پر بیٹھو گے فتوا تو نصیب ہوگا لیکن توازو نہیں ملے فتوا اور ہے میں تقوی پر بات کر رہا ہوں اگر ہم نیچے بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو ہم نیچے بیٹھ کر کے نماز پڑھیں یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ نے زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھی ہے آپ نے یہ بھی فرمایا تم بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو سو کر نماز پڑھو تم اگر قبلے کی طرف مکمل متوجہ نہیں ہو سکتے ہو جس سمت میں پڑھ سکتے ہو اس سمت میں نماز پڑھو لیکن بہرحال نماز نہ چھوڑو البتہ اتنا ہے کہ جتنا زمین سے ہم قریب رہیں گے زندگی میں توازو رہے گی آجزی رہے گی ساری رہے گی اور نبی کی سنت ادا ہو اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ سے سوال فرمایا کہ حضرت اگر نماز ہی کا مسئلہ ہے عبادت ہی کا مسئلہ ہے تو فرشتے بہت عبادت کرتے ہیں ہمیں کیوں پیدا کیا کیا ضرورت پڑی ہمیں پیدا کرنے ابن قیم نے جواب دیا فرشتوں کی عبادت میں عشق نہیں ہے عشق وہاں ہوتا ہے جہاں خواہشات ہوتی جہاں خواہشات ہوتی ہے وہاں عشق ہوتا ہے خواہشات صحیح استعمال ہوتی ہے تو اللہ اس کو وہ مقام نصیب کر دیتا ہے جہاں فرشتہ بھی نہیں پہنچ پاتا اگر یکسرے سرے ہوئے برتر پرم بے تجلی بسوجت پرم مفتی شبی صاحب رحمت اللہ علیہ کی تاکید یہ ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں جو بلایا وہ نماز دینے کے لیے نہیں بلایا جب ایمان جیسے ایمان کا مسئلہ اللہ نے دنیا میں اتارا وہی اول سے اور روزوں کا مسئلہ دنیا میں اتارا اور زکوٰۃ کا مسئلہ دنیا میں اتارا اور حج کا مسئلہ دنیا میں اتارا تو نماز کا حکم بھی تو دنیا میں اتر سکتا تھا فرمایا نماز دینے کے لیے نہیں بلایا پھر کیوں بلایا فرمایا وجہ یہ ہے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تیری امت کا وصف غالب علم رکھا ہے اس امت کا وصف غالب علم ہے اور یہی وجہ ہے کہ جتنا علم اس امت میں پایا جا رہا ہے اتنا اگلی امتوں میں نہیں تھا چاہے وہ دین کی لائن سے علم ہو چاہے وہ دنیا کی لائن سے علم بکرات اور سکرات پہلے بھی پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ سلاط وسلام کے دور میں بڑے بڑے اطبا پیدا ہوئے بڑے بڑے ڈاکٹر پیدا ہوئے اور ڈاکٹروں کا چرچا اتنا تھا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ سلاط وسلام کو جو معجزہ دیا وہ وہی معجزہ دیا جس سے ڈاکٹر سارے عاجز ہو جائے حکمہ عاجز ہو جائے اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں نابینا کو بینائی ملتی تھی کوری اچھا ہوتا تھا مردہ اللہ زندہ ہو جاتا تھا تو وہ ڈاکٹروں کا بہت بڑا زمانہ وہ حکیموں کا زمانہ لیکن کسی نے ہاتھ کو نکال کر آپریشن نہیں کیا کسی نے کتنی اور کتنی اور گردے کا آپریشن نہیں کیا کسی نے ٹرانسپلانٹ کا آپریشن نہیں کیا کسی نے آگ کا آپریشن نہیں کیا کسی نے وال کا آپریشن نہیں کیا ان میں سے کوئی آپریشن بڑے بڑے دفتروں کے باوجود نہیں ہوئے یہ سارے آپریشن اسی امت کے اندر ہو رہے ہیں یہ سارا نالج اور یہ سارا علم یہ میرے آقا کی بدولت ملا ہے کوئی مانے یا نہ مانے یہ دنیا کے ہنو یہ دنیا کے مستشرقین یہ دنیا کے عیسائی یہ دنیا کے یہود چاہے مانے یا نہ مانے لیکن ان کو جو علم ملا ہے وہ علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملا ہے یہ وسف غالب ہے اس امت اسی طرح دین کا علم بھی اللہ نے اس امت کو جو نوازا ہے قرآن کو کھولتے جا رہے مفسرین نظام اور ہزاروں کی جلدوں میں تفصیل لکھتے جا رہے حدیث کو کھولتے جا رہے اور ہزاروں کی جلدوں میں اس کی شرح لکھتے جا رہے کتابوں پر کتابیں لکھتے جا رہے مسائل پہ مسائل آپ سے ہوتے جا رہے اور قرآن اور حدیث سے استمبا مسائل کرتے جا رہے اور ہر دور میں جتنے نئے نئے مسائل پیدا ہوں گے ہر دور کے علماء اسی قرآن اور حدیث سے ان مسائل کو نکال کر امت کی صحیح رہنمائی فرمائیں ہاں اسی لیے میرے بھائی اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فقی ہوں واحد اشد علطان اوکما کال صلی اللہ علیہ وسلم ایک فقی ایک فہم رکھنے والا عالم ایک سمجھ رکھنے والا عالم ایک ہزار عابدوں کے اوپر بھاری علماء نے اس روایت کے ذیل میں مسئلہ لکھا کہ ایک ہزار عابد پوری رات سجدہ کرتے رہے اور ایک فقیر رات میں قرآن و حدیث کے مسلوں کا استعمال کرتا رہے اس فقیر کا مقام ان عبادت گزاروں سے زیادہ ہوگا اس لیے کہ اس کی عبادت کا فائدہ اس کی ذات کو ہے اس کی فکا کا فائدہ پوری امت کو بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے بنی اسرائیل میں جریز نامی ایک اللہ والا تھا وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی ماں نے ان کو بلایا یا جریز وہ دل دل میں کہنے لگی امی و سلاتی امی و سلاتی اللہ اے اللہ میں کیا کروں میں نماز پڑھ رہا ہوں میری ماں مجھ کو بلا رہی ہے میں میں کیا کروں پھر ماں نے آواز دی جریز امی و سلاتی اللہ میں کیا کروں میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میری ماں مجھ کو بلا رہی بہرحال نماز نہیں توڑی اور نماز پوری کر کے ماں کے پاس گئے میں نے کہا کیوں نہیں آیا میں نے تجھے بلایا تھا کہا میں نماز پڑھ رہا تھا بول میں کچھ نہیں جانتی میری ضرورت کا کام تھا تو نہیں آیا میامیس کا جب تک تو منہ نہ دیکھے میامیس فائشہ بدکار گندی ناجائز کام کرانے والی ماں نے بد دعا دی جب تک تو بدکار کا منہ نہ دیکھے بدکاروں کے ہاتھ جب تک تو زلیل نہ ہو وہاں تک تیری موت نہ ہو میرے بھائیوں بات آئی تو عرض کروں اپنے ماں باپ کو نہ رلاؤ اپنے ماں باپ کو نہ رلاؤ اگر آپ نے اپنے ماں باپ کو رلایا ہے تو پھر بڑھاپے میں آپ کو بھی آپ کی اولاد رلائے گی یہ مسلم مسئلہ ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اولاد کی ہلاکت کے لیے ماں باپ کا بدوا کرنا شرط نہیں ہے ماں باپ کے دل کا دکھنا ہی اولاد کی ہلاکت کا ذریعہ ہو جائے صرف دل کا دکھنا ان کے دلوں کو نہ دکھاؤ ان کو زخمی نہ کرو جب وہ ماں باپ تنہائیوں میں بیٹھ کر سرگوشیاں کرتے ہوں گے چپ کے چپ کے باتیں کرتے ہوں گے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے اور یوں کہہ رہے ہوں گے کتنے پیار سے اسے پالا تھا کتنی محبت سے اس کو پالا تھا حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے فرمایا خلوت میں بیٹھ کر ماں باپ اپنے اس معصوم لال کی بچپن کی زندگی کو یاد کرتے ہو اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو تو فرمایا میں خدا پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں آنسو جیسے جیسے تبکیں گے اللہ کی لانت اولاد پر اترتی چلی جائے گی ہاں حکیم صاحب بہت بڑے آدمی تھے بڑا اللہ والا تھا تو میرے بھائیوں ماں باپ کو نہ رلاؤ ان کی آہیں نہ لو اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان تو ان کا قبول لیکن صحابی نہیں بننے دیا مسلم شریف نے بہت مفسر روایت فرمایا میں آنا چاہتا ہوں فرمایا نہ آؤ ماں کی خدمت میں رہو سوال ہوتا ہے کہ صحابیت سے اونچا مقام کوئی نہیں انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام صحابی کا کیوں روک لیا اویس کرنے کو کیوں نہیں آنے دیا امام نووی نے لکھا ہے کہ اللہ کا پیغمبر آپ سے بڑھ کر سمجھدار اور فقی کوئی نہیں آپ نے اویس کو روک کر امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ اے لوگوں میں اویس کو صحابیت سے روک کر میری امت کو اس بات کی تعلیم دیتا ہوں کہ ایک صحابی صحابیت سے محروم ہو جاوے تو ہو جاوے لیکن اپنے ماں باپ کی خدمت سے معروم نہیں ہونا چاہیے ماں باپ کا مقام بتانا مقصود تھا اس لیے حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کو روک لیا البتہ ان کا مقام بیان کر کے اللہ کے نبی گئے اور عمر سے فرمایا عمر اویس سے ملاقات ہو جائے تو ان سے دعائیں کرانا اور عمر جب دعا کرا رہے ہیں اس موقع پر ٹھہرے حضرت آپ امیر المؤمنین آپ خلیفت السانی آپ کا مقام بہت اونچا اللہ نے آپ اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی بشارت سنائی آپ اتنے اونچے اور میں دعا کروں فرمایا تیری ماں کی خدمت نے تجھے وہ مقام دے دیا ہے تیری ماں کی خدمت نے وہ مقام تجھے دیا ہے امام جزالی نے ایک مسئلہ لکھا ہے اگر کسی کے ماں باپ انتقال کر گئے ہو تو چاہیے کہ ان کے لیے خوب اصال ثواب خوب دعائیں کریں اللہ اس عمل کی بدولت والدین کو راضی کر دے گا حل اب بھی موجود ہیں اگر ماں باپ انتقال کر چکے ہیں تو حل اب بھی موجود ہیں کہ ان کے لیے خوب ہی سال ثواب کیا جائے تو جڑے اس کو ماں نے کہہ دیا تو جب تک میامیس اور بدکار عورت کا منہ نہ دیکھے تیری موت نہ آئے اب یہ پریشان ایک عورت آئی معصوم بچہ لے کر ان کا عبادت کھانا تھا دروازے پر بیٹھ گئی لوگ عبادت کر کے نکل رہے ہیں پوچھا یہ تو کون ہے ہاں مجھے کیا پوچھتے ہو اسی سے پوچھو تمہارا امام جو ہے جو بڑا صوفی بنا ہوا ہے کہا کیا ہوا کہا اسی نے زنا کیا تب اس سے یہ بچہ پیدا ہوا اللہ اکبر ایک قیامت پڑی ایک آسمان ٹوٹ پڑا پریشان ہے جڑے لوگوں نے مارنا شروع کیا مارا تو مارا عبادت کا نبی گرا دیا اور کہا ظاہر میں بڑا صوفی بنتا ہے اور اندر میں یہ کالے کرتوت ہے تیرے جریز نے اللہ سے دعا کی اللہ ماں کی بد دعا پوری ہو گئی جو مسئلہ ہونا تھا وہ ہو گیا لیکن اللہ اب تو راستوں کھول دے میں نے یہ کام نہیں کیا ہے وہ معصوم چھوٹا سا بچہ اسی کو کہا یا بابوس غالباً ہماری زبان میں بابو اسی سے لیا گیا وہاں بابوس کا لفظ ہے یا بابوس او بابو او بچے بتانا تیرا باپ کون ہے اس نے کہا میرا باپ جنگل میں چرانے والا ایک چرواہا ہے تم نہیں ہو میرے باپ راز کھل گیا لوگوں نے سن لیا فرمایا عبادت کھانا سونے کا بنا دے فرمایا نہ سونے کا نہ چاندی کا مجھے جیسا مٹی کا تھا ویسا ہی بنا دو یہاں پر علامہ آئینی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کے ذیل میں شرح کرتے ہوئے حدیث کا ایک جملہ نقل کیا ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان جریز فقیحن لجاب یہ جملہ بہت کچھ کھول دیتا ہے فرمایا جریز صوفی تھا عبادت گزار تھا لیکن فقی نہیں تھا اگر وہ فقی ہوتا تو نماز توڑ کر ماں کا جواب دے دیتا کہ نماز پڑھ سکتا ہو لیکن ماں کی نافرمانی کا بدلا ادا نہیں ہو سکتا لوکان جریز فقی لا اجاب اگر جریز فقی ہوتا تو ضرور ماں کا جواب دے دیتا اور مسئلہ سارا کا سارا حل ہو جاتا میرے بھائیوں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس فقاحت ہو فہم ہو سمجھ ہو علم ہو صلاحیت ہو یہ بہت بڑی چیز ہے صرف عبادتوں کے بجائے اسی لیے آپ قربان چاہیے ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر آپ نے جو چھ نمبر بیان فرمائے اور ایک کے لا یعنی کو لے لو تو سات ہو جاتے ہیں یہ جو نمبر آپ بیان فرمائے جو اصول بیان فرمائے حقیقت یہ ہے کہ تمام کو علاحدہ رکھا ایمان علاحدہ سلاد علاحدہ اطراب مسلم علاحدہ اخلاص نیت علاحدہ لیکن جب علم کا مسئلہ آیا تو علم کے ساتھ حضرت نے ذکر کو جوڑ دیا علم اور ذکر دونوں کو ساتھ جوڑا باقی سب الگ آخر اس میں حکمت کیا ہے حضرت نے کیوں دونوں کو ساتھ جوڑ دیا کیوں دونوں کو ساتھ جوڑا حضرت فرم علماء نے اس کی شرح فرمائی مولانا منظور صاحب نعمانی رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ میں نے حضرت کے ساتھ کام کیا ہے اور حضرت یہ کی شرح میں نے سنی ہے کہ میں نے علم اور ذکر کو اس لیے جوڑا کہ ایک انسان کے پاس نرا علم ہو یہ یہودیت کی طرف لے جاتا ہے اور یہودیوں کا کام یہ تھا علم خوب تھا لیکن اللہ کا ذکر نہیں تھا اللہ کی یادیں نہیں تھی نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے علم نے ان کو گمراہی میں ڈال دیا تکبر میں ڈال دیا اناج میں ڈال دیا دنیا کمانے میں لگا دیا اور انسان کے پاس ذکر ہو اور علم نہ ہو تو نرا ذکر یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے کہ وہ ایک صرف ایک ایک گرجا گھر کے پادری بن کر رہ گئے ایک صرف عبادت کرنے میں ایک ایک صوفیت کا طریقہ اختیار کر لیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس میں اتنا غلو کیا اتنا غلو کیا کہ اللہ کے بندے عیسیٰ کو خدا کرے فرمایا علم کے بغیر ذکر یہ انسان کو طریقہ عیسائیت پر لے جاتا ہے اور ذکر کے بغیر علم یہ انسان کو طریقہ یہودیت پر لے جانا چاہتا ہے میں میری اس امت کے لیے میرے میرے ان بھائیوں کے لیے دونوں کو اس لیے جوڑ رہا ہوں کہ علم اور ذکر کا تلاش رہے گا علم بھی رہے ذکر بھی رہے تاکہ یہ اقتدار رہے اور اسی کو کہا گیا کہ مستقیم اسی کو سراط مستقیم کہا گیا اسی کو سیدھا راستہ کہا گیا تو بہرحال ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کائنات میں عبادت کرنے والے تو فرشتے بھی ہیں لیکن فرشتوں کی عبادت کے اندر وہ عشق نہیں ان کے پاس وہ خواہشات نہیں اور جب خواہشات نہیں ہیں تو اس صورت میں عشق بھی نہیں فرمایا ایک مومن اور ایک بندہ اور ایک بندی جب اخلاص کے ساتھ اور عشق کے ساتھ سستا کرتے ہیں سستا تو اس سستے کا عالم کیا ہے اس پر مجھے مفتی شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی فرمایا اللہ کے حبیب کو نماز کے لیے نہیں بلایا تھا بلکہ اس لیے بلایا کہ تیری امت کا وصف غالب علم ہے میں ان کو خوب علم دینے والا ہوں یہ بڑی ترقی کریں گے یہ تو صرف آپریشن کے مسئلے ہوئے ورنہ ترقی کا عالم یہ ہوگا ہواؤں اور کمان دے ڈالیں گے اور فضاؤں میں فلائٹ اڑائیں گے کسی امت نے تو اڑایا اس سے پہلے کس نے اڑایا فضاؤں میں پلائی اڑائیں گے سب مرینوں کو پانی کے نیچے چلائیں گے زمینوں کو کھود کر نمالوم خزانے کیسے کیسے یہ نکالیں گے تو ان کے بڑے علوم ہوں گے میرے پیغمبر کبھی یہ جھوٹا دعویٰ کرنے لگ جائے کہ ہم چاند پر گئے اور چاند سے اوپر گئے اور ہم پنا پر گئے اور ہم فلاں پر گئے میرے پیغمبر آؤ آؤ آؤ میں تمہیں سات زمین کی سیر کرا دیتا ہوں اور جنت اور جہنم کو بھی بتا دیتا ہوں تاکہ تمہارا علم تمہاری امت کے اوپر غالب اور فائد رہے تمہارا علم تمہاری امت کے اوپر سب سے اونچا رہے اس لیے میں تم کو معراج کا سفر کرا رہا ہوں حضرت کو معراج کا سفر کروایا آخر نماز آئی کیسے موتی شبی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دربار رب میں حاضری ہوئی رویت خداوندی کے مسئلے کی بحث چھوڑ دی یہ صاحب کرام کے طور سے مختلف بھی ہے کہ رویت ہوئی یا نہیں ہوئی بس صاحب کہتے ہوئی بس کہتے نہیں ہوئی اس مسئلے کو قطع نظر کرتے ہوئے دربار رب کی حاضری ہوئی جب کتنے قریب ہو گئے کتنے قریب پکا نکا بکو او اب ڈا الى عبده ما ماں او آ تو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا اس اس قربت کے موقع پر اللہ کے نبی کو اپنی امت یاد آ گئی اس قربت کے موقع پر اس نزدیکی کے موقع پر اللہ کے نبی کو اپنی امت یاد آ گئی کہ اللہ تو نے مجھ کو اتنا اونچا مقام دیا میری امت کو یہ مقام کیسے ملے گا ہر باپ کو اپنی اولاد کی ترقی کی فکر ہوتی ہے ہر مشفق استاذ کو اپنے شاگردوں کی فکر ہوتی ہے کہ میرا شاگرد ترقی کیسے کرے میرا بیٹا ترقی کیسے کرے حضرت کو اپنی امت یاد آ گئی کہ اللہ جو مقام تو نے مجھ کو عطا کیا کسی نبی کو نہیں ملا لیکن میری امت کو یہ مقام کیسے ملے گا حق تعالی سدور ارشاد فرمایا میرے پیغمبر غم نہ کر غم نہ کر تو تو غم نہ کر میں تجھے ایک عبادت دیتا ہوں جس کو نماز کہا جاتا ہے جس میں سستا آئے گا فرمایا تیری امت جب اس نماز کو پڑھے گی اور سستے میں جائے گی تو جیسے تو قریب ہوا ہے تیری امت سستے میں مجھ سے اتنی ہی قریب ہو جائے گی ان نل اب گیا تقرب تعالى بالسجود ان نل اب گیا تقرب بالسجود بخاری شریف کی روایت ہے بندہ اللہ سے سستوں کے ذریعے سے قریب ہوتا ہے آئے آئے جن سستوں سے قریب ہوتے تھے امت نے انہیں سستوں کو چھوڑ دیا امت نے انہی نمازوں کو چھوڑ دیا قرآن کا واقعہ نہیں پڑھتے کہ شیطان ایک سجدے کو چھوڑ کر رنگ درگاہ ہوا مردود ہوا ہم روزانہ کے سجدے کو چھوڑیں گے اللہ کے دربار کے مقبول کیسے بن سکتے ہیں ہم کیسے اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں ان سجدوں کو چھوڑ کر ہم نے زنا کو گنا سمجھا ہم نے چوری کو گنا سمجھا ہم نے لوٹ مار کو گنا سمجھا ہم نے عزت لوٹنے کو گنا سمجھا ان سب کو گنا سمجھا اور نماز چھوڑنے کو گنا ہی نہیں سمجھا ہم نے نماز چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھا اتنا بڑا مجمع ہے جمعہ میں کتنا بڑا مجمع ہوتا ہے اللہ اکبر اور دنوں میں کتنا نمازوں میں اگر مقابلہ کر لے کتنے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں میرے بھائیوں ہم اللہ کا مذاق نہیں اڑا دیں کیسے مذاق ہو رہا فجر کا وقت ہو گیا اذان ہو رہی ہے منادی اللہ کا ہمیں بلا رہا ہے اور ہم نماز کی طرف نہیں جا رہے کیا یہ اللہ کی مذاق نہیں ہو رہی ہے کہ کوئی میرا محسن مجھ کو بلائے اور میں نہ جاؤں میں نے فجر میں مذاق اڑائی میں نے زہر میں مذاق اڑائی میں نے عصر میں مذاق اڑائی میں نے مغرب میں مذاق اڑائی میں نے عشاء میں مذاق اڑائی ان نمازوں کو چھوڑ کر میرا رب چاہتا تو مغرب کی نماز کے چھوڑنے والے کو جب یہ دسترخان پر بیٹھتا اور یہ نوالا اٹھاتا تو میرا رب کھانے کی نلی سے ہٹا کر اس کے نوالے کو سانس کی نلی میں داخل کر کے اس کو موت دے دیتا لیکن میرے رب کی آیات یہ بتا رہی ہے کہ تو پھٹکا ہوا ہے میں تیرے ساتھ ظلم کا معاملہ نہیں کروں گا یمنا آدم انت تنسانی ولا انسا کا تو مجھے بھولے گا میں تجھے نہیں بھولوں گا میں تجھے نہیں بھولوں گا اور عشاء کی نماز چھوڑ کر بستر پر سونے والے ہاں سن تو سہی میرے بھائیوں جو رب بنی اسرائیل کے اوپر میدکوں کا عذاب اتار سکتا ہے جو رب بنی اسرائیل کے بستر پر خون کا عذاب اتار سکتا ہے جو رب ان کے ان کے بستر پر چیچری کا اتار سکتا ہے اور دفاع دیا مدما آیا مفصلات موقع فرمایا غور کرو تم ان آیات کے اندر میں نے ان کے بستروں پر ان کے کھانوں میں ہر جگہ پر بیٹکوں کو ڈال دیا ہر جگہ پر خون کو ڈال دیا جو رب بنی اسرائیل کے بستروں پر میدک کا عذاب ڈال سکتا ہے عشا کی نماز چھوڑ کر سونے والے کے بستر کو صاف اور بچھو سے بھر سکتا ہے ہاں ہاں کمال نہ سمجھو اپنا کمال نہ سمجھو کہ مجھے کچھ نہیں ہو رہا ہے یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے کہ نمازوں کی مذاق کے باوجود کچھ نہیں ہو رہا ہے اپنا کمال نہ سمجھو یہ میرے نبی کی دعائیں ہیں اس محسن اعظم کی دعائیں ہیں جس نے مدینے میں کھڑے ہو کر اپنی امت کے لیے دعائیں کی تھی اس کی دعا کے صدقے میں ہم جی جی رہے ہیں مطلب کب سے یہ زمین پتی ہمیں لے لیتی کب کب یہ آسمان ہمیں کب سے ختم کر دیتا یا تب ہمیں کب سے جلا دیتا لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کی وجہ سے میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے ایک مصری ڈاکٹر ہے اس سے بڑا تعلق جدہ میں نیو جدہ کلینک میں وہ کام کرتے ہیں اور بڑے ڈاکٹر اب تو ان کا تبادلہ وہاں سے ہو گیا بڑے ڈاکٹر ایم ایس ہیں آپریشن کے ڈاکٹر ہیں میں ان کے مکان پر ابھی دو سال پہلے گیا انہوں نے دعوت دے رکھی تھی رات دیر سے کھایا انہیں کے کمرے میں مجھے انہوں نے سلایا میں صبح کو جب اٹھا تو میں نے دیکھا کہ وہ بیٹھے بیٹھے نیند نکال رہے میں نے فجر کے بعد ان سے کہا کہ آپ سوئے نہیں کیوں اس طرح بیٹھے بیٹھے آپ نیند نکال رہے تو انہوں نے ایک عجیب و غریب بات ذکر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے انہوں نے کہا کہ مل صاحب ہماری جو کھانے کی نلی ہے اللہ نے اس پر ایک دروازہ رکھا ہے باب اس کو ہم وال کہتے ہیں اللہ نے ایک دروازہ رکھا ہے بندہ جب کھاتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے کھانا نیچے جاتا ہے فرمایا میرا وال فیل ہو گیا ہے میں نے امریکہ میں جا کر آپریشن کرایا ستر ہزار ڈالر خرچ لیکن دو مہینے میں میرا آپریشن فیل ہو گیا پھر دوسری مرتبہ میں نے آپریشن کرایا پھر فیل ہو گیا اب ڈاکٹروں نے بتایا کہ اب تیسرا آپریشن آپ کا نہیں ہو سکتا آپ کو اسی طرح زندگی گزارنا ہے البتہ آپ کو ایک کام کرنا ہوگا کہ کھانے کے بعد چھ گھنٹے بیٹھنا ہوگا تب کھانا نیچے ہزم ہوگا اور اگر نہیں بیٹھے گے اور سو جاؤ گے تو کھانا واپس ریپیٹ ہوگا کھانا ریورس ہو جائے کا رات کو ہم نے دیر سے کھایا اب میرے لیے سونا مشکل تھا اسی لیے میں پوری رات بیٹھے بیٹھے نیند نکالتا رہا اللہ اکبر اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میرا رب روزانہ ہم کو سیدھا سلاتا ہے پھرتی قسمت ہماری کہ ہمیں اٹھنے کی دعائیں بھی یاد نہیں رہتی الحمد للہ بادما اماتنا تنا ویل جس نے موت دی تھی وہ دوبارہ مجھے زندہ کر رہا ہے ہمیں روزانہ میرا رب سیدھا سنا رہا ہے لیکن ہمیں نماز تو بہت دور کی بات ہمیں دعائیں بھی یاد نہیں نہ سونے کی دعا نہ اٹھنے کی دعا نہ استنجا کی دعا نہ نکلنے کی دعا کوئی دعا ہمیں یاد ہی نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو استنجا سے نکلنے کے بعد بھی بولتے تھے وہاں کیوں کہا اللہ میں معافی چاہتا ہوں کس پر معافی اللہ شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ اس پر فرماتے ہیں کہ نبی اس پر معافی چاہ رہے ہیں کیا کوئی گناہ کر لیا تھا اندر جا کر کس پر معافی چاہ رہے ہیں فرمایا معافی اس پر چاہ رہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہر وقت تیرے ذکر میں رہنا چاہیے تھا یہ چند منٹ استنجا نام نہیں لے سکتا میں اس اس پر پر معافی معافی چاہتا چاہتا ہوں ہوں میں اور میری غفلت میں جا رہی ہے وہاں تو استنجا کھانے میں دو چار منٹ اللہ کا نام نہ لینے پر معافی اور یہاں ہماری زندگیاں ویسے ہی جا رہی ہے ترمیدی شریف میں روایت ہے قیامت کے دن جہاں جہنمی افسوس کرے گا وہاں جنتی بھی افسوس کرے گا اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ نے سوال فرمایا حضرت جہنمی کس پر افسوس کرے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی افسوس کرے گا کہ میں ایمان لے آتا تو اچھا ہوتا آج جہنم میں جلنا نہ ہوتا جنتی کس پر افسوس کرے گا فرمایا جنتی اس پر افسوس کرے گا کہ میں نے اپنے قیمتی اوقات کو غفلت میں گزار دیے تھے کاش میں سبحان اللہ پڑھ لیتا اللہ میرے درجہ کو اور بلند کر دیتا تو جنتیوں کو بھی افسوس ہوگا اپنے وقت کے ضائع کرنے پر میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو عبادت جیسی عظیم الشان دولت تھی شبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کو جب اپنی امت یاد آئی تو اللہ نے اس امت کو نماز عطا فرمائی وہ فرشتہ عبادت کرتا ہے عشق نہیں ہے یہ انسان جب عشق کے ساتھ عبادت کرے گا ابن قیم نے تو بڑی عجیب و غریب مثال ارشاد فرمایا کہ یہ بندہ یا یہ بندی اللہ کے عشق کے ساتھ اللہ کے پیار کے ساتھ اللہ کے دلار کے ساتھ اللہ سے تعلق کے ساتھ فرمایا لا الہ الا اللہ کا جب ضرب لگاتا ہے اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے یہ عشق کی عبادت میں قوت ہے یہ عشق کی عبادت میں طاقت ہے میرے حضرت سے میں نے سنا مولائی و مرشدی حضرت شیخ صاحب دعوت برکات ملالیہ سے ایک سفر میں میں نے سنا حضرت ارشاد فرمایا کہ یہ جو تحجد کی فضیلت اللہ نے بیان فرمائی فرض نمازوں کی بھی اتنی فضیلتیں نہیں بیان فرمائی جتنی تحجد کی بیان فرمائی فرمایا آدھی رات میں اٹھنے والے کو اللہ کہتا ہے حل میں مستفر ہے کوئی استفار کا طلب کرنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں حل میں مسترز ہے کوئی رزق کا مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کروں ہے کوئی عزت کا چاہنے والا میں اس کو عزت عطا کروں یہ فرد نمازوں پر نہیں کہا گیا لیکن راتوں کی نماز پر کہا گیا آخر اس کی وجہ کیا ہے تحجد پر اتنی ساری فضیلت کیوں بیان کی گئی فرما اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بندہ رات میں ایک نفل عبادت تحجد تو نفل عبادت ہے ایک سنت عبادت ہے فرمایا نفل عبادت کو ادا کرنے کے لیے اور اس اس, سنت عبادت کو ادا کرنے کے لیے بندہ جب اٹھتا ہے اور کیسے اٹھتا ہے بیوی کی گود میں سویا تھا بیوی کو چھوڑ دیا گرم گرم بستر پر سویا تھا بستر کو چھوڑ دیا ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا گرا تھا وضو ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیا نیند گلبے کی تھی اور نیند میں خوب مست تھا لیکن اپنی نیند کو قربان کر دیا تو اب اللہ کہتا ہے میرے بندے تو نے بیوی کو میرے لیے چھوڑا تو نے بستر کو میرے لیے چھوڑا تو نے نیند کو میرے لیے چھوڑا تو نے ٹھنڈے پانی سے وضو میرے لیے کیا یہ یہ دلیل ہے میرے ساتھ محبت کی اے میرے بندے کسی محبت کی وجہ سے میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں یہ یہ عشق عشق کی کی دلیل دلیل ہے ہے جو بندہ اپنے رب سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما صاحب رسول ہے ارشاد فرماتے کہ میں غیر شادی شدہ تھا بخاری شریف میں میں غیر شادی شدہ تھا اور مسجد میں پڑا رہتا تھا مسجد میں سوتا رہتا تھا صحابہ کرام فجر کے بعد اپنے خواب بیان فرماتے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوابوں کی تعبیر بیان فرماتے عبداللہ ابن عمر فرماتے میرے دل میں بھی دائیا ہوا میں بھی کوئی خواب دیکھوں تاکہ میں بھی بیان کروں حضور کو فرمایا ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا دو آدمی آئے مجھے پکڑا مجھے لے چلے اور ایک باپ تھا اس میں لے گئے پھر وہاں سے مجھے نکالا پھر ایک جگہ آگ جل رہی تھی وہاں مجھے لے گئے میں نے جیسے ہی آگ کو دیکھا فائر کو دیکھ کر میں بھاگا تو ان دونوں نے مجھے پکڑ لیا اور وہ وہ میں اللہ ڈر ڈر مت مت کرا دے پھر اس کے بعد ان دونوں نے کہا جو تھی پہلے باغ دیکھا وہ جنت ہے اور یہ جو آگ دیکھی وہ جہنم ہے اور ہم دونوں فرشتے عبداللہ ابن عمر نے یہ خواب جب دیکھا دل میں آیا فجر کے بعد حضور سے بیان کروں لیکن فرمایا عمر چھوٹی تھی ہمت نہ ہوئی عمر چھوٹی تھی ہمت نہ ہوئی تو میں نے اپنی آپا جان سے اپنی باجی سے اپنی بہن سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے کہا میرا میرا یہ خواب حضرت کو پوچھ لینا حضرت حفصہ نے خواب پوچھا کہ عبداللہ نے یہ خواب دیکھا حضرت میں کوئی تعبیر نہیں حضرت ایک جملہ ارشاد فرمایا نیمل العبد عبداللہ لو سلّا پل کلیلا عبداللہ بڑا اچھا لڑکا ہے اگر رات میں تھوڑی سی تحجد لیا کرے بڑا اچھا لڑکا ہے اگر رات میں تھوڑی سی تحجد کرے حافظ ابن حضرت کلانی رحمت اللہ علیہ محد سے جلیل ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ میری وسیعت و نصیحت ہے حدیث کے پڑھانے والے کو کہ کوئی بھی حدیث کا پڑھانے والا فتح الباری سے اپنے آپ کو مستغنی نہ سمجھے جو شرع حدیث جو روایات کا کھولنا حافظ ابن حضر اسکلانی نے کھولا ہے بخاری شریف میں ایک روایت ابھی کچھ دنوں پہلے میرے سبق میں گزری اللہ کے نبی علیہ السلاۃ وسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب فجر میں مرغے بولے دیت عربی میں دیت کہتے ہیں مرغوں فرمایا جب فجر میں مرغے بولے اور اس کی آواز آئے دیت کی آواز آئے تو اللہ کا فضل مانگو یعنی اللہ سے دعا کرو کیوں اس لیے کہ مرغے فرشتوں کو دیکھ کر بولتے اس وقت فرشتوں کا نزول ہوتا ہے پورے دن مرغوں کا بولنا نہیں صرف فجر کا مسئلہ ہے کہ فجر میں جب مرغے بولے تو اللہ کے فرشتوں کو دیکھ کر وہ بولتے ہیں تو تم اللہ کا فضل مانگو حافظ ابن حضر نے مسئلہ مستمت فرمایا معلوم یہ ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کے آنے پر اللہ سے دعا کرنی چاہیے یہاں فرشتوں کے آنے پر اللہ کا نبی ہمیں دعا کی طرف متوجہ کر رہا ہے تو نیک لوگوں کے آنے پر اہل اللہ کے آنے پر بزرگوں کے آنے پر اللہ والوں کے آنے پر دعا کرنا چاہیے اللہ ان کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے فت الباری میں حبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ نقل فرمایا تو حبی صاحب بہت بڑے آدمی ہیں بہرحال اس عبداللہ ابن عمر والی روایت میں شرح کرتے ہوئے ایک عجیب و غریب بات ارشاد فرماتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے تعبیر نہیں ہے لیکن ایک بات کی طرف اشارہ فرمایا اور وہ بات یہ تھی کہ عبداللہ خواب میں آپ کو دیکھ کر بھاگے فرمایا یہ رات میں تحجد پڑھتا ہوتا تو آپ کو دیکھ کر کبھی نہ بھاگتا اس لیے کہ تحجد پڑھنے والوں کے دلوں کو اللہ مضبوط کر دیتا ہے میرے بھائیوں اپنے آپ کو نماز سے دور نہ کرو اپنے آپ کو نماز سے دور نہ کرو ایک ماحول سا بنا ہوا ہے نمازوں کے چھوڑنے کا میرا نبی دنیا سے جا رہا ہے تو آخری جو وسیعت فرمائی ہے آخری آخری آخری وسیعت ملکت ایمانو کم السلام وما ملکت ایمانو کم لوگوں نماز کبھی نہ چھوڑنا تمہاری جو حالت ہو تم کتنے ہی بیمار ہو تم کینسر کے مریض ہو تم فالے جو لکوے میں ہو تم کتنے ہی بخار میں ہو تم نماز نہ چھوڑنا افسوس بیماریوں کا مسئلہ بہت دور کی بات میرا جوان نمازوں کو چھوڑے اس کی زندگیوں میں نماز نہیں اس کی زندگیوں میں سجدہ نہیں ابن ماجہ نے ایک عجیب و غریب روایت اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک نقل فرمایا میرے جوانوں اس روایت کو سنو حضرت ارشاد فرمایا نوجوان جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نوجوان جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ اس بستی کے سارے مرحومی اور قبرستان میں سونے والوں کو اس جوان کی توبہ کی برکت سے سب کی مفرت کر دیتے میرے بھائیوں میرے جوانوں تم اپنی توبہ کرو گے مرحوموں کا بھی فائدہ ہو جائے گا آؤ نماز کی طرف نماز بہت بڑی دولت ہے بہت بڑی دولت ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے یہ عدیم الشان دولت ہے اگر اس دولت کو ہم اپنائیں گے یہی دولت برائیوں سے بچانے والی ہے یہی نماز فحش اور منقرات سے بچانے والی ہے یہی نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی یہی نماز حالات کے آنے پر نبی اس کی طرف دوڑتے تھے اور یہی وہ نماز ہے جس سے اللہ کے نبی اپنے رب سے مسائل کو حل فرماتے تھے مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں میں نے واقعی کے اجتماع میں سنا تھا فرمایا صحابہ کی نمازوں کا عالم یہ تھا کہ وہ ایک سستے سے نماز نہیں ایک سجدے سے فرمایا دنیا آخرت کے مسائل کو حل کرتے تھے اور ہماری نمازوں سے ہماری دو روٹی اور دو بوتی کے مسئلے حل نہیں ہوتے اس لیے کہ میری نماز ساری دنیا سے بڑی ہوتی ہے اس میں وہ اخلاص نہیں وہ للہیت نہیں وہ توجہ اللہ نہیں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا نہیں ہماری زندگیاں ویسے ہی گزر رہی ہے اور ہمیں یہ بھی پڑی نہیں کہ ہم کس رب کے سامنے کھڑے ہیں کس اللہ کے سامنے کھڑے ہیں ہمیں اگر اس بات کا احساس ہو جائے اللہ بہت بڑا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ میری طرف متوجہ ہے تو اس صورت میں یقیناً ہمیں اللہ کا خوف دلوں میں پیدا ہوگا نماز میں استحصار ہوگا اپنے رب کا میرے بھائیوں اسی پر میں نے جو بات شروع کی تھی آج کی مجلس میں میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں وقت بھی ہو رہا ہے حق تعالی شاہوں نے اس کائنات کا دلہا اس انسان کو بنایا اس کو دنیا میں دلہا بنا کر بھیجا تو دلہا کا کچھ کام ہوتا ہے وہ نکاح کرے گا وہ دوست و احباب کو کھلائے گا اور اس کے بعد اپنی ایک پر امن پر سکون زندگی گزارے گا اللہ نے اس انسان کو دلہا بنایا اور اس کو کچھ قوانین دیے کچھ اصول دیے کچھ زندگی گزارنے کا سلیقہ دیا میں نے اسی میں سے آج کی مجلس میں عبادت کا ذکر کیا ہے زندگی رہی تو انشاءاللہ کل کی مجلس میں معاملات اور معاشرت ہماری زندگی کیسی گزرنی چاہیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے کیا اصول دیے ہیں ہمارا بازار کیسا ہو ہمارا مزدورانہ معاملہ کیسا ہو اور ہم جاب پر جائیں تو ہمارے مسائل کیسے ہو ہمارے بیوی کے ساتھ مسائل کیسے ہو ہمارے اروس پڑوس اور ہماری بستی میں رہنے والوں کے ساتھ مسائل کیسے ہو اس کو معاملات کہا جاتا ہے اس کو معاشرت کہا جاتا ہے ولدی ارسلہ وسول بالہدا ہوتا الحق کے لیے کلی اللہ نے اس رسول کو ایک دین واضح لے کر کے بھیجا ہے جس میں صرف نمازوں کے مسئلے نہیں دیے گئے زندگی گزارنے کے سارے اصول دیے گئے زندگی گزارنے کے سارے مسائل دیے گئے انشاءاللہ زندگی رہی تو کل کی مجلس میں انہی معاملات اور معاشرت سے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا اللہ مجھ کو آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو آج کی مجلس میں بے تاحت لوں گا آپ لوگ نماز پڑھو گے اس لیے کہ یہ تین دن کا اجتماع اجتماع کا مطلب یہ نہیں ہے ابھی ذکر کر لیا ذکر ختم ہو گیا ابھی نماز پڑھی نماز ختم ہو گئی ہمیشہ نماز پڑھتے رہو گے ہاں ان شاء اللہ تعالی ہم نمازوں کے پابند رہیں گے اپنی اولاد کو مدرسوں میں بھیجو اپنی اولاد کو مکتب میں بھیجو ان کی زندگی کو پاک اور صاف بناؤ ان کی زندگیوں میں اللہ اس کا رسول اتارو اور جو بڑے ہیں اللہ کے راستے میں نکلے دعوت و تبلیغ میں نکلے مولانا سات صاحب کا ایک بیان ابھی ابھی آیا ہے مولانا نے اپنے بیان میں فرمایا عبادت اور دعوت ان دونوں کا تلازم ہے لزوم ہے تبادل نہیں ہے فرمایا دعوت کرنے والا بہت سی مرتبہ عبادت چھوڑ دیتا ہے اور عبادت کرنے والا دعوت کا کام نہیں کرتا فرمایا نبی سے بڑھ کر مبلک کون لیکن اس نبی کو کہا گیا رب کا فرغ میرے پیغمبر جب تم دعوت و تبلیغ سے فارغ ہو جاؤ تمہاری اللہ میں مشغول ہو عبادت کسی حال میں معاف نہیں نماز کسی حال میں معاف نہیں اپنے آپ کو دعوت سے جوڑو اپنے آپ کو اللہ والوں سے جوڑو اپنے آپ کو اہل اللہ سے جوڑو اپنے دلوں کی صفائی کرو حسد سے جلسی سے کینوں سے بغض سے حضرت انس کو میرے آقا نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا بنیا انتفال انفال تفال بہا تم سیا بھلے سبشن ان ہی سنتی ومن احب کا سنتی احب بنی ومن احب بنی تو مائی پھر جنا اے میرے بیٹے انس اگر تو کر سکتا ہے تو یہ کام کر کہ تیری صبح ایسی گزرے تیری شام ایسی گزرے کہ تیرے دل میں کسی سے متعلق کھوت نہ ہو جلسی نہ ہو حسد نہ ہو کینا نہ ہو تیرے دل میں فرمایا یہ میری سنت ہے نبی کے دل میں کسی سے متعلق کھوت نہیں آج ہمارے سینے کھوٹ سے بھرے ہوئے ہمارا حال یہ ہے میں نے دیکھا اس سے نہیں بنتی یہ پہلے سے اپنے اس کونے پر کھڑا ہے میں وہاں کھڑے رہنا بھی پسند نہیں کرتا کیا اللہ رحمت اتارے ہوں کس رحمت کو ہم چاہیں گے ہم ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں معاشرے کی اصلاح کرنے والوں کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے دشمن کو معاف کرنے کے لیے تیار حبيبك حولا ما عسى يكون بغيظك يوما ما وابغض بغيظك يوما ما عسى يكون حبيبك يوما ما فرمایا اپنے دوستوں کے ساتھ اتنی دوستی کر کہ بہت میٹھا نہ بن جا ساری راز کی باتیں نہ کہہ دے کل کو تیرا دشمن بنے گا تجھے پچھتانا پڑے گا اور اپنے دشمن کے ساتھ اتنی دشمنی نہ کر کل کو تیرا دوست بنے گا تجھے پچھتانا پڑے گا اس لیے دوستی میں بھی حد سے نہ بڑھو دشمنی میں بھی حد سے نہ بڑھو اللہ شان ہم تمام کو اللہ کی عبادت کے اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ نبی کریم برا Yeah, I truly regret that. Um, obviously, what he has expressed uh, for the past 45 minutes over that. I won't be able to translate it for the English speaking crowd. But nevertheless, um, the beauty of these kind of gatherings and this duration of these three days and these scholars visiting us is that um, even though we might not understand fully what they are saying, but their spiritual presence has such an effect that even those who do not comprehend the language he is speaking. Even they are affected. And I have great hope in Allah subhanahu wa ta'ala that whatever he expressed in the Urdu language and those English speakers who only know English could not understand what he said. But the spiritual effects of his talk, the worry, the concern, and the points that he put forward to the crowd, and those advices that he gave, even though you may not have understood what he said, but the spiritual effects will truly remain in your heart. And I have hope Allah subhanahu wa ta'ala is capable. That Allah is capable of guiding people even though they may not understand the language that has uh, been utilized. Uh, Allah is not dependent that we must understand what has been said to be able to benefit from it. We, this is an aspect of spirituality that we should understand. And you're sitting here being patient throughout inshallah Allah subhanahu wa ta'ala all the concerns and all the advices that we did put forward Allah will create that spiritual effect within you that it will be easy for us to implement these advices from what he spoke about the importance of uh, the human being that why Allah subhanahu wa ta'ala has sent a human being to the earth for the purpose of worshipping Allah subhanahu wa ta'ala even though the angels were far more uh, uh, capable. The angels were uh, cre- the creations of Allah that were created for worship, but there was a difference between the worship of angels and the worship of human beings. Because a human being, all of us, we have a choice to do good or to do bad. We have a choice of putting our heads down to prostrate before Allah subhanahu wa ta'ala or to turn away from Allah. When this human being, through his choice, through his effort, when he leaves all the desires that take him away from Allah subhanahu wa ta'ala, he sacrifices all those inclinations and he puts his head before Allah. This prostration is far greater, is much more valuable than the prostration of the angels. And this is why Allah, so he spoke about the importance of this sajda of the human being, the importance of the prayer itself. And he encouraged to revive this prayer within us, uh, ourselves, specifically speaking to the youth, that there is a widespread environment within our society of neglecting our salat. If we can just come onto our salat, become steadfast, make this a part of our daily life, where we are, uh, uh, we, we are punctual, and we are regular in our daily prayers, inshallah, this will be the beginning of great good coming into our life. The salat will save us from those things that we are indulged in. Uh, our salat, our prayer will create this connection that Allah subhanahu wa ta'ala has gifted this human being with. That Allah subhanahu wa ta'ala, when the Prophet sallallahu alayhi wa went up from Mi'raj, Allah, the Prophet sallallahu alayhi wa when he was before Allah subhanahu wa ta'ala, he remembered this ummah. Right. The Prophet was in a state was, where he was in, in, in conversation with Allah subhanahu wa ta'ala. He was in the close proximity of Allah. But he remembered that how this ummah, can come close to Allah. Allah subhanahu wa ta'ala gifted this ummah with salah, saying to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, that do not worry, the same way you are in my proximity, your ummah will be able to come near me within my proximity through their salah. So it is for us to understand the importance of these prayers. And he spoke about many other aspects of our religion. But inshallah, if we uh, attend the rest of the gatherings, inshallah, those English speakers that will speak, they will be speaking around this uh, the, uh, around this this topic of what Sheikh has mentioned, and inshallah you will uh, be able to comprehend. Inshallah, all of these majlises they are connected to one another, whether it be the Urdu majlis or the English, they are all connected as a whole. And inshallah, by the end of tomorrow, uh, when we have our final gathering and the du'a, inshallah, Allah subhanahu wa taala, whatever has been put out here, all the advices, all the instructions. Allah subhanahu wa ta'ala will benefit us all. Once again, um, I, uh, on behalf of, I guess, um, all the English speaking, English, uh, listeners, that I regret and, um, uh, just bear with us. And inshallah Allah subhanahu wa ta'ala will benefit all of us through the spirituality of these shuyukh. Allah make it easy for all of us to implement and to practice the advices that were put forward to us. جزاكم الله خيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين